جناب ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبداللہ یعنی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو عبداللہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بارے میں کیا سنا ہے جو لوگ زعامو کے انداز میں بات کرتے ہیں یعنی لوگوں کا خیال ہے بابر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے وغیرہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے زعامو آدمی کی بہت بری سواری ہے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو عبداللہ سے مراد حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سنن ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو بہتر